حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے نے فرمایا میں قرآن مجید حفظ کر لیا پھر میں نے ایک ہی رات میں اس کی تلاوت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ طویل وقت گزرنے پر تم کو اکتاہٹ پیش آ جائے گی اس لیے ایک مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرو میں نے کہا مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھا لینے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دس دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرو میں نے کہا مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے فرمایا پھر سات دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرو میں نے کہا مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے مزید فائدہ اٹھانے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری درخواست قبول کرنے سے انکار فرما دیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک